ان کی تعلیم حاصل کرے حقیقت میں یہ دعا بہت سے شرع حقائق کو واضح کرتی ہے اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں ابدیت کی حقیقت کا ذکر ہے بندگی کی حقیقت کا ذکر ہے اور اس دعا میں بہت سے دینی احکام مذکور ہیں بہت سے عقائد کا بیان ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ اللہ انی ابو کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں ابن حقتی کا اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں ابن العمتی کا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں یہ ابدیت کا اعتراف ہے اپنی بندگی کا اللہ تعالی کے سامنے اقرار ہے اور یہ بہت بڑا اعتراف ہے اللہ تعالی کو یہی اعتراف سب سے زیادہ پسند ہے جبکہ اس کا عملی اظہار بھی ہو پھر فرمایا ناسیتی بیدک کہ اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو میرا مالک ہے میری زندگی کی ہر حرکت ہر فیل تیرے حکم کے مطابق ہے اور تیری قدرت کاملہ سے ایک ذرہ برابر بھی باہر جانے کا کوئی کوئی تصور نہیں ہے تو گویا ہر انسان اللہ تعالی کا مملوک ہے مقہور ہے اور اللہ تعالی کے زیر قدرت ہے پیشانی کا ہاتھ میں ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ تو ہر لحاظ سے مجھ پر حاوی اور غالب ہے اور میری اپنی کوئی قدرت نہیں کوئی طاقت نہیں اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے لہذا بطور خاص یہ جملہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے عذاب کا ہمیں کوئی خوف نہیں اس کی پکڑ کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ رب العزت جس انسان کو جب چاہے پکڑ لے حتیٰ کے مجموعی طور پر جس قوم کو جب چاہے پکڑ لے اور تباہ و برباد کر لے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اور اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کی زیر قدرت الغنی الحمید اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے بے پرواہ ہے اور وہی حمد و سنا کے لائق فرمایا رائے شا کم بھیا بھی خلقن جدید اگر وہ اللہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے تمہیں ختم کر دے تمہارا وجود اس سفید ہستی سے مٹا دے بھیا بھی خلقن جدید اور جس لمحے تمہیں مٹائے دوسری مخلوق لا کر بسا دے فرمایا بما بزیز تمہیں مٹانا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لا بسانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے ہم سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے ہم سب اس کے مملوک اور مقبور ہیں لیکن اللہ تعالی نے انسانوں اور قوموں کے اس زوال کے کچھ اسباب رکھے اس کے ہاں قانون ہے نظام ہے چنانچہ جب کوئی قوم اپنی بربادی کو دعوت دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے یہ سنت الہیہ ہے جو ہر دور میں قائم رہی اور قیامت تک قائم رہے گی چنانچہ آپ غور کریں سابقہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا جو طاقت کے لحاظ سے قوت کے لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے ہم سے کہیں آگے تھے مال و دولت کے اعتبار سے ہم سے کہیں اونچے تھے جب ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بکھری ہوئی ان کی لاشوں کے بارے میں فرمایا کیسے محسوس ہوتا تھا چاندہ نہ آجاد خوابیا جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے زمین پر گرا دیے جائیں اس طرح ان کی لاشیں معلوم ہو رہی تھیں اللہ تعالی نے من جملہ بہت سی قوموں کو سفید ہستی سے مٹا دیا اپنے اس نظام کے مطابق جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا اور اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو اس نظام سے متعارف کرایا چنانچہ کسی قوم کی بربادی اس لیے عمل میں آئی کہ ان کے ناپ تول کا نظام صحیح نہیں تھا جب وہ اپنے لیے کوئی چیز لیتے تو زیادہ لینے کی کوشش کرتے اور جب وہ کسی کو دیتے تو کم دینے کی کوشش کرتے اللہ رب العزت نے اس قوم کو برباد کر دیا کسی قوم کی بربادی اس بنا پر ہوئی کہ ان میں غیر فکری امر آ گیا اللہ تعالیٰ نے زمین سمیت اس قوم کو اٹھایا اور بلندی سے لے جا کر پستی پر پھینک دیا لیکن ایک مشترک حیثیت رکھتی ہے وہ رسول کی نافرمانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق الحاق وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم اعداد نخل صابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية بہت سی قوموں کا ذکر کیا قوم عاد کا قوم سمود کا شراؤن کا متفقات کا ان سے پہلو کا ان سے پچھلوں کا فرمایا کے فعصوا رسول ربهم ان سب نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی اپنے پیغمبر کی اطاعت سے گریز کیا تھا لہذا آخا اخلت ہوں اللہ تعالی نے انہیں انتہائی ناک طریقے سے پکڑ لیا کسی پر آسمان سے آگ کے انگارے بھی برسا دیے آگ کے شولے ان پر برسائے جس آگ نے ان تمام کو جلا دیا کسی قوم پر آسمان و زمین کا پانی چھوڑ دیا آسمان سے پانی برسایا زمین سے پانی حتیٰ کہ وہ پانی ساتھ مل گیا اور وہ پوری کی پوری قوم بھر کر پانی کی تغیانی ایسی تھی اور پانی کی بلندی ایسی تھی کہ بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے والوں کو بھی پانی نے معاف نہیں کیا جب نو علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ صحابی لا جبل یا اے بادان اس پانی سے بچنے کے لیے میں اس بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا چنانچہ پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا فرمایا کہ لا من امر اللہ اللہ آج کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت اور پہاڑ کی کوئی چوٹی نہیں بچا رہا بھائیو یہ سنت الہیہ ہے آج ہم اپنے کردار پر بھی غور کریں اور مجموعی طور پر اپنی حرکات پر بھی غور کریں پہلے یہ بتائیے کہ کیا سنت الہیہ تبدیل ہو سکتی ہے نہیں ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل نہ کلمات اللہ اللہ کے کلمات پر اللہ کی سنت پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس کے طریقہ کار پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی لہذا وہ سنت الہیہ جو قوم حود کے لیے تھی جو قوم سالحق کے لیے تھی جو قوم لوت کے لیے تھی جو فرعون اور فرعون کی قوم کے لیے تھی وہی آج کی امت کے لیے بھی ہے چنانچہ جن اسباب کی بنا پر ان قوموں کو برباد کیا گیا قابل غور چیز یہ ہے کہ کیا وہ اسباب آج ہمارے اندر موجود نہیں بالکل موجود ہے جو مشترک حیثیت کی حامل شہر تھی رسول کی نافرمانی آج وہ مجموعی طور پر ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی چنانچہ اسی نافرمانی کے بارے میں اللہ تعالی نے اس امت کو مخاطب کیا فرمایا کہ بحالی ضرور اللہ اللہ فی غلل من الغمام والملائکة ثم غلل الامر فیل اللہ ترجع الامور رسول کی نافرمانی کر کے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ اس امت سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے رسول کی نافرمانی کر اپنے رسول کی نافرمانی کر کے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں فرمایا کسی چیز کا نہیں سوائے اس کے کہ انجا کیا ہوں اللہ کہ اللہ ان کے پاس آئے کیسے فی من الغمام بادلوں کے سائے میں ول منائے گا اور اللہ کے فرشتے بھی بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے بھائی یہ بادلوں کے سائے میں آنا بہت بڑی تنگی ہے یہ اشارہ ہے قوم کی طرف جو قوم اپنی حرکات کی بنا پر اپنی نافرمانیوں کی بنا پر تحت خالی کا شکار ہو چکی آسمان سے پانی نہیں برستا تھا زمین سے پانی نہیں نکلتا تھا وہ قید سالی کا شکار تھی خشک سالی کا شکار تھی ان کے مویشی مر رہے تھے وہ بھی پیاس کی بنا پر موت کے منہ میں داخل ہو رہے تھے لیکن پھر بھی وہ رسول کی نافرمانی سے باز نہیں آئے اس تکلیف نے ان کی طبیعت میں ان کی فطرت میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنی نافرمانی پر قائم رہے چنانچہ ایک دن صبح اٹھے دیکھا کہ آسمان پر بادل نمودار ہو چکے خوش ہوئے کہ اب یہ تحت سالی کا دور ختم ہو جائے گا اب ہمیں پانی ملے گا اور بارش برسے گی چنانچہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ خود اپنی عورتوں سمیت اپنے مویشیوں سمیت باہر کھلے میدان میں پہنچ گئے کہ اس پانی سے ہم اجتماعی طور پر متمدع ہو گئے بارش میں نہائیں گے پانی جمع کریں گے چنانچہ سے ان سب نے کہا کہ آرے تم ممت یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے کے لیے آ رہا ہے جب سب وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ جس بادل کو تم پانی کا حامل سمجھتے ہو یہ پانی کا حامل نہیں ہے بلکہ ریحم سیاہ عذاب العلیم یہ تو دردناک عذاب لے کر آ رہا ہے چنانچہ وہ پانی کے منتظر تھے مگر آسمان سے آگ کی بارش ہوئی پوری قوم کو برباد کر دیا سبب کیا تھا رسول کی نافرمانی رسول کی اطاعت سے گریز رسول کی اطاعت کے مقابلے میں مختلف قانون سازیاں اپنے نقصانی خواہشات کو اپنا الہ بنانا مختلف قانونوں کو اپنا الہ بنانا اور مختلف حاکمیتوں کو اپنے اوپر مسلط کر لینا آپ سوچ کر بتائیے کہ یہ نافرمانی آج اس قوم میں موجود ہے یا نہیں بلکہ وہ تمام اسباب جو پہلی امتوں میں پائے جاتے تھے آج اس امت میں بھی بدرجہ عتم موجود ہیں تو پھر سنت اداریہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے لہذا اے اللہ کے بندو اپنی اس اجتماعی روش سے تم کس چیز کے منتظر ہو یہی اللہ کا سوال ہے فرمایا کہ پہاڑی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی نافرمانی کر کے اور کوئی انتظار نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آئے جیسے پہلے قوم کے پاس گئے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ناسی عجیب یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے یہ اس چیز کا اعتراف اور اقرار ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے مملوک و مقبور ہیں لہذا اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت چاہیے اور آفیت چاہیے تو یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کی پابندی کریں پھر بھائی دل بھی اس کے ہاتھ میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب بین الاسبعین من اصابع الرحمن یقلبها کئی یشاء کہ بندوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں یوکن بہا کئی فیشا اللہ ان دلوں کو جس طرف چاہے اور جب چاہے پھر وہ ذات ہے بے پرواہ اسے کوئی پرواہ نہیں پرواہ اس لیے نہیں کہ پوری کائنات مل کر اگر نیکی کی راہ قبول کر لے اپنے عقیدے کو سنوار لے اللہ کی ہم و فنا لے رب النساء ہو جائے تو وہ اللہ کی حاکمیت میں اس کی عزت میں اس کے وقار میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکیں گے اور اگر پوری کائنات اللہ کی بازی اور تازی ہو جائے تو وہ اللہ کی عزت میں اس کے وقار میں اس کے جلال میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکیں گے لہذا وہ ذات بے پرواہ جس طرف چاہے تمہارے دلوں کو پھیر دے اور جب چاہے پھیر دے اور بھائی جب یہ دل پھر جاتا ہے تو سمجھو کہ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں نہ اس سے بڑا آگ کا عذاب ہے نہ اس سے بڑا پانی کا عذاب ہے نہ اس سے بڑا قوم نوح کا عذاب ہے نہ اس سے بڑا قوم صالح کا عذاب ہے دلوں کے پھر جانے کا معنی یہ ہے کہ اب اس انسان کو اپنی پوری زندگی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی اب یہ گناہوں پر اترائے گا گناہوں پر فخر کرے گا گناہوں سے محبت کرے گا عدل اعلان گناہوں کی دعوت دے گا اور گناہوں کو قبول کرے گا لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں گناہوں پر اثراتے ہیں انہیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه اے ایمان والو اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے جب تمہیں پکارے فوری طور پہ بیٹھ کہو اور ان کی دعوت کو قبول کرو تاخیر نہ کرنا کسی قسم کا تعقل نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جس کی جس چیز کی طرف ہے وہ چیز ایسی ہے یہ ایک ہوں جس میں تمہاری زندگی ہے صرف ایک ہی دعوت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت یہ دعوت اتنی عظیم شان ہے اتنی عظیم شان ہے کہ اس دعوت کی قبولیت میں تم سب کی زندگی ہے اور قبول نہ کرنے میں تم سب کی موت ہے فرمایا کہ اب یہ تمہاری زندگی ہے اس زندگی کو قبول نہیں کرو گے تو غالم پھر اس بات کو جان لو کہ اللہ یہ بین المرے بقل میں ہی کہ اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا پھر جب وہ حائل ہو جائے گا تو دل کے راستے بند ہو جائیں گے پھر نیکی ہدایت عقیدہ کتاب و سنت کے نور اس دل میں کبھی داخل نہیں ہوگا شب و روز سنے گا آوازیں اس کے کان میں آئے گی مگر نفرت کرے گا کتاب و سنت سے دور بھاگے گا بھائی جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہر لگ چکی ہے اور اس سے بھیانک کوئی عذاب نہیں ہے کیونکہ اس مہر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی ہمارا کے اللہ ضلع یہی بڑھائے کا وكلمهم الموتى عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله ایسے انسان کو سمجھانے کے لیے اگر تمام فرشتے آ جائیں بھلا فرشتوں کی تعداد میں کوئی کمی ہے لا تعداد فرشتے تمام فرشتے آ جائیں بے شمار فرشتے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے جمیل نے بیت الرضوان کی بابت کروایا تھا جو آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے کہ یہاں ایک دن ستر ہزار فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی ہمارا کتنے فرشتے اس انسان کو سمجھانے کے لیے پہنچ جائیں اور پھر کائنات کے ایک ایک درے کو زبان دے دی جائے اسے سمجھانے کے لیے کلم الموتا اور پھر تمام مردوں کو قبر سے اٹھا لیا جائے اسے سمجھانے کے لیے تمام مردے آ کر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے قبر میں بڑی تاریخ کھاٹیاں دیکھی قبر میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں قبر جب انسان کو دباتی ہے تو سب پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں بڑی تعریف کریم ہے کا کی ہے اور جنہوں نے نعمتیں دیکھی وہ نعمتیں بیان کریں کسی کا باپ آ رہا ہے کسی کا بھائی آ رہا ہے کسی کا شوہر آ رہا ہے کسی کا دادا آ رہا ہے یعنی قبر کے تمام مردے اس کے سر میں کھڑے ہو جائیں اور قبر کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں تو کیا اس کے دل میں کوئی انجراب پیدا ہوگا اسے نیکی کی توفیق ہوگی اصلاح عقیدہ کی توفیق ہوگی فرمایا کہ نہیں ماں کہہ اللہ ان شاء اللہ نہیں ایمان نہیں لائیں گے نیکی کے راستے کو نہیں اپنائیں گے اصلاح عقیدہ کے راستے کو نہیں اپنائیں گے کتاب و سنت کی دولت کو نہیں اپنائیں گے اللہ ان شاء اللہ ہاں اس مہر کو وہی طاقت توڑ سکتی ہے جس طاقت نے یہ مہر لگائی ہے لہذا ان دو حقیقتوں کو سمجھ لو کہ ہماری پریشانی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے ہمیں پکڑ لے انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ جب چاہے ہمیں نیز تو نابود کر دے اور ہمارے دلوں کو جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی شان استغنا دیکھو اس کی بے پرواہی دیکھو فرمایا کہ ایک بندہ پوری زندگی عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے حقبا بہن جہن بب جنت الا شبرا اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت باقی رہ جاتی ہے ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اتنا فاصلہ کہ ایک قدم بڑھائے اور جنت میں پہنچ جائے لیکن سم میں ایسا بھی کاری پھر وہ اچانک اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہے فتح جہنم سبزی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنت سے قریب پہنچنے والا جہنم میں ستر سال کی مسافت کے بقدر گہرائی میں جا کر گر جاتا ہے کیسا دل کو گھیرا اور کہاں جا کر گھیرا یہ حدیثیں ہمیں اس عمر کی دعوت دیتی ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے خوف سے ہمارے دلوں کو کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے ہر وقت اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں قائم رکھو اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرو بھائی میری اور آپ کی کیا ہستی ہے کائنات کے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب یہاں سب دلوں بھی پھیرنے والے محمد کے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا پھر ہمارے اندر وہ کون سی جرجت ہے وہ کون سی جسارت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں جبکہ حامل ہے وہی جس کا شب و روز آسمان سے رابطہ ہے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ارے جو چیز حق ہے اس کا حق ہونا مجھ پر واضح دے مجھے سمجھا دے میرے دل میں یہ ڈال دے کہ کوئی حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے لیکن یا اللہ یہ کافی نہیں ہے حق واضح ہو جائے اتنی بات کافی نہیں بلکہ اتباع حق کے واضح ہونے کے بعد اس کی اتباع کی توفیق بھی تو ہی دے سکتا ہے قرآن و حدیث یہ حق ہے یہ برحق ہے اللہ باغ نے فرمایا بہب الحق میں رب کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی اللہ کی طرف سے حق ہے اور سماج آباد الحق السلام اس حق کے بعد جو چیز باقی ہے وہ گمراہی ہے وہ باطل ہے وہ شیطانی راستہ ہے بھائی جب یہ تعین ہو گیا تو پھر کتاب و سنت سے غافل ہونے کا کیا جواب ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری راہوں کو اپنانے کا کیا جواب ہے لیکن کفی افسوس ملے جو لوگ اپنے آپ کو زمرہ علماء میں شامل کرتے ہیں اور شامل سمجھتے ہیں آج ان کی عقلوں پر بھی پردے پڑ چکے ہیں صحیح دین کا حکم سامنے آتا ہے اپنی مرضی کی تعویلیں کرنے سے بعد نہیں آتے یہ حج کا موسم ہے حجاج کرام بیت اللہ کی طرف رواں جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اللہ ان کے سفر کو مبارک بنائے ان کو ہدایت دے اور ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے بھائی اس موقع پر انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں جو سعودی عرب میں بھی بعض جہاد کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہے اور غالباً پاکستان سے بھی بعض جہاد کی طرف سے وہ تقسیم ہوتی ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اس کی ایک جھلک یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ صفا اور مروا کی سعید جو ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اور ہر حج کرنے والے کے لیے فرض ہے جس کے بغیر نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سفا سے مربع تک جاتے یہ ایک چکر ہے اور مربع سے صبح کی طرف واپس آتے یہ دوسرا چکر ہے اس طرح سات چکر آپ لگاتے سات بار صحیح فرماتے یا سات طواف فرماتے یہ مسئلہ ہے جو پیغمبر اسلام کا طریقہ مبارکہ ہے اور حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے خود قرآن میں صفا اور مربع کے درمیان صحیح کا اشارہ ملتا ہے ان صفا اور مربع تھا مربع تھا خود قرآن میں صفا اور مربع ان دونوں کی صحیح کو اللہ کے شاعر میں تکرار دیا گیا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چار چکر آپ چل کر لگا لیں اور بقیہ تین چکر نہ لگائیں پہلے چار چکر فرض ہیں اور دوسرے تین چکر واجب ہیں وہ نہ لگائیں اور ہر چکر کے عبض دو کلو اناج یا گندم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو آپ کی سہی پوری ہو جائے گی اب بتائیے رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے اور آج کے مستیاں کا کردار کیا ہے انہوں نے فرق اور واجب کے فرق کی ایک اصطلاح اپنی طرف سے گھڑی جس کا قیامت تک اجر جو ہے فقہائے حنفیہ کے کھاتے میں داخل ہوتا رہے گا کہ یہ اصطلاح تم کہاں سے لائے جو سراسر قرآن و حدیث سے متصادم ہے اور کتاب و سنت سے ایسی کسی اصطلاح کا ذکر نہیں ملتا پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاریہ اور مسئلہ مجمع ہے جس پر پوری امت کا صحابہ سے آج تک اتفاق تھا اس میں یہ تبدیلی دی گئی کہ چار چکر آپ سعی کے لگا لیں اور بقیہ تین چکر لگانے کی بجائے آپ ہر چکر کے اندر دو کلو اناج جو ہے وہ اللہ کی رقم دے دیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حج کا موقع ہے لہذا ایسی کتابوں سے باخبر رہو اتنی محنت سے جاتے ہو اور اتنا مال خرچ کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ حج کے ثواب کی بجائے گناہوں کی کٹڑیاں اپنے ذمے لے کر آ جائیں اور یہ بات عین ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے رسول کو بھیج کر رسول کو حج کروا کے ان کے حج کو قیامت تک محفوظ کر کے پوری کائنات پر حجت قائم کر دی اب آپ کہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا تو یہ کوئی عذر نہیں بلکہ جہالت ہے علم کیوں نہیں تھا جب اس منصب کے لیے جا رہے ہو تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے حج کی تعلیم حاصل کیوں نہیں کی صحیح بخاری کیوں نہیں پڑھی صحیح مسلم کیوں نہیں پڑھی اور کتاب و سنت سے حج کے طریقے مختلف کتابوں میں بیان کیے گئے انہیں کیوں نہیں حاصل کیا لہذا آج کے دور میں یہ عذر لا یعنی ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا ہم کوئی عالم تھوڑی ہیں ہم تو جاہل ہیں بھائی نہیں عالم ہونے کا معنی یہ ہے جو بنیادی مناسب ہیں ان تمام کا علم ہونا چاہیے جو بنیادی فرائض ہیں ان تمام کا علم ہونا چاہیے اس کے لیے سلیل کیا ہے راستہ کیا ہے قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں اس کتاب میں بعض ایسے ایسے مسائل مذکور ہیں کہ اس عمومی مجلس میں ان مسائل کو ان الفاظ کو زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے مگر لکھنے والے ایسے بے حیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مکمل مستاق ہے کہ باللم سستا یہ فسنا معاشی تھا کہ جب تم نے حیا کا دامن اتار پھینکا تو جو چاہے کرتے لہذا جو ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس الفاظ کو سن کر اے اللہ ہماری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے دلوں کا مالک تو ہے یہ الفاظ ہمیں اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور تنبیہ دلاتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رہیں ورنہ اللہ رب العزت ہمیں کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے یہ سنت الہیہ اور دلوں کے پھیرنے والا بھی اللہ ہے جب چاہے دلوں کو پھیر دے جس طرح چاہے پھیر دے جب ایسے موڑ پر اللہ نے انسان کے دل دل کو پھیر دیا کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تھا لہذا کیوں نہ اللہ سے ڈرے اور اس قانون کو اپنے ہاتھ میں تھام لے جس قانون پر اللہ نے ضمانت دی کہ اس قانون کو تھام لینے کے بعد گمراہی کی کوئی صورت باقی نہیں رہی ہمارا لکان خیر اللہ ہوں کہ ان لوگوں کو ہم سرات مستقیم کی ہدایت دیں گے اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت کی ضمانت دے دی یہ ضمانت کن کے لیے ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی ضمانت ہے جس میں کوئی غیر محل چیز نہیں یہ اللہ کا وعدہ اس کی ضمانت کہ ان لوگوں کو ہم یقیناً سراط مستقیم کی ہدایت دیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں نے ضمانت دے دی فرمایا ہاں یہ وہ لوگ ہیں بلو ان ما مایو نبی جن لوگوں کا عقیدہ جن کی عادت جن کی فطرت جن کا منج جن کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن کاموں کی نصیحت ہمیں محمد رسول اللہ ان کے لہج میں بزرگوں کا دین نہیں ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا فلاں نے یہ کہہ دیا ان کا محبت پوری عمر بزرگوں کے ارد گرد گھومتا ہے بزرگوں نے یہ فرمایا بزرگوں نے یہ فرمایا یہ کون سا عقیدہ ہے یہ کون سا مرکز ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم بزرگوں کی غلامی کرو نہیں فرمایا کہ سلخت الجنہ والانسا الا ليعبدون کہ انسانوں اور جنوں میں نے تو تمہیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا وَيَدَعُ عَنْهُمْ يُسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تمہارے گدنوں پر جو توق ہے جو غلامی کی لگامیں ہیں کوئی لگام کسی کے ہاتھ میں اور کوئی توق کسی کا ان لگاموں کو توڑنے کے لیے ان توقوں کو توڑنے کے لیے تم نے وہی توق پہن لی وہی غلامی کی لگامیں پہن لی وہی سلسلے قائم کر لیے وہی بزرگ اپنے علاح بنا لیے تم کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے تم اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں دلوں کے پھیرنے والا تمہیں ہدایت پر قائم رکھوں گا مستقیم پر قائم رکھوں گا لیکن شرط کیا ہے ان مایو کہ تمہارا طریقہ تمہارا منحص صرف یہ ہوا کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن کاموں کی نصیحت ہمیں محمد رسول اللہ نے قرآن کی کسی آیت کا مفہوم رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے فرمایا کہ لن تو ما لنت مسکا کتاب اللہ سنت اے صحابہ اے دنیا کے لوگوں میری امت والوں میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تو موت مسک تم بہما یہ ضمانت لے لو گارنٹی لے لو اور یہ وعدہ لے لو کہ جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر دے قرآن کی آیت کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک ہی معنی ہے یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں فرمایا کی کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک وہ سنت ہی اور دوسرا میری سنت ہے لہٰذا اس کے بعد تمہیں کون سی گارنٹی چاہیے یہ وہ گارنٹی ہے یہ وہ زبانت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دے دی اس کے بعد کون سی حجت چاہیے کتنی جرم کے تم مالک ہو کتنی جسارت کے مالک ہو کہ اس کے باوجود بھی تم قرآن و سنت کے پاکیزہ منہج کو مقدس منہج کو چھوڑ کر نامعلوم تین بھول بھائیوں میں کھو گئے اور کن راستوں کو اختیار کر لیا اللہ پاک نے فرمایا مستقیم سب کمان سبھی کائنات والو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس راستے پر چلتے رہو چلتے رہو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے یہ سراج مستقیم ہے دائیں اور بائیں بہت سے راستے ہیں تمہیں نظر آئیں گے ان راستوں پر مت چلنا سبھی نہیں ان راستوں پر چلو گے تو سیدھے راستے سے بیٹھ جاؤ گے اور تم کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکے جتنا چلتے جاؤ گے اتنا مستقیم سے دور ہوتے جاؤ گے اس لیے سات مستقیم ہدایت کا راستہ کامیابی کا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے اللہ سے ڈرو ہماری پریشانیوں کا مالک اللہ ہے اس وجود کا مالک اللہ ہے اور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 لیے آئے تیاری کر کے آئے اور ثواب ایک جملے کے اندر کھو کر رکھ دیا کیا فائدہ اس کا رسول اللہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بولنے والے کو آپ خاموش کرنے کا اشارہ کر دیں تو پھر بھی آپ کا جمعہ نہیں ہوگا پھر بھی ثواب نہیں ملے گا لہٰذا اللہ سے ڈرو آخر آپ آتے ہیں کہ پھر جس مقصد کے لیے آتے ہیں اسے حاصل کر کے جائیں نہ کہ اس کو کھو کر جائیں لہذا آئندہ اس عمر کی احتیاط ہونی چاہیے اور پیغمبر اسلام کی اتباع ہی میں آفیت اور شہادت ہے نہ یہ کہ تکبر کبر فخر اور غرور یہ کوئی شہادت کا راستہ نہیں ہے ہمارے ایک اور محترم دوست ہیں پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کے کاشی میں انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں داخل فرمائے اور ان کے لواحدین کو صبر جمیل کی توفیق ادا فرمائے کچھ سوالات ہیں جن کے جواب ان شاء اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کے بعد اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد عرض کیے جائیں گے ربنا تقبل منا انك السميع العليم سبحان ربك رب رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين